اچھا <laughs>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 تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال رسول الله الله الله صلى صلى عليه عليه وسلم وسلم لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا أو كما قال وآله معزز جمہ میں نے خطب مصرہ کے بعد ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں جنت تمناؤں سے نہیں ملتی ہے جنت مال سے نہیں ملتی ہے جنت نصب مالداری رشتہ داری خوبصورتی ان چیزوں کی بنا پر نہیں ملتی ہے جنت ملتی ہے اعمال کی بنا پر عقیدے کی بنا پر دین پر استقامت کی بنا پر اللہ ابامن جنت نصیب کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ان لذین اقال ربنا اللہ جنہوں نے اس بات کے اقرار کیا اللہ تب العالمین سے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے تمستقاموں پھر اس پر ڈٹے رہے استقامت اختیار کیا اور اس قول اور اقرار کی خلاف ورزی نہیں کی ستنزل علیہم الملائکہ ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں کس چیز کی خوشخبری دیتے ہیں اللہ تخاف اللہ تحزن خوف نہ کرو غم نہ کرو خوف مستقبل کا اور غم ماضی کا مستقبل کا تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے کیونکہ تم نے شریعت کے مطابق زندگی گزاری تم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر زندگی گزاری دین پر تم نے استقامت اپنائی لہذا تمہیں کسی کا چیز کا خوف نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں ماضی کا غم ہے کیونکہ تم نے جو زندگی اللہ نے تمہیں عطا کی اس زندگی اور اس عمر کو تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صرف کیا جو تم چھوڑ کر کے آگے تمہیں اس پر کسی چیز کا کوئی غم نہیں ہے کوئی افسوس نہیں ہے کیونکہ تم نے زندگی کو صحیح جگہ پر استعمال کیا وہ اب شروع بل جنت التی کن تم تو اور تم لوگ خوش ہو جاؤ تمہیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے جس کا اللہ رب العامی نے تم لوگوں سے وعدہ کیا ہے لہذا جنت تمناؤں سے نہیں ملے گی جنت مال نہیں اعمال سے ملتی ہے اور جنت ان لوگوں کے لیے ملتی ہے جو جن جو جنت کے اعمال کرتے ہیں جنت کے راستے پر چلتے ہیں آج ایسا زمانہ ہے کہ دین پر عمل کرنا دین پر استقامت کرنا کہ ان کی مثال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ دین پر انسان جو مضبوطی اختیار کرے گا اس کی مثال ایسی ہوگی جو کسی انگارے کو اپنی مٹھی میں اس نے لیا ہوا ہو کتنی تکلیف ہوتی انسان ایک چنگاری اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے برداشت نہیں کر سکتا ہے تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان جو دین پر ثابت قدمی اختیار کرے گا اس کے لیے ہر طرف سے لوگ اسے تانے دیں گے اس کے لیے دین پر استقامت اختیار کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جس طریقے سے انسان مٹھی کے اندر آگے کے شعلے کو رکھتا ہے اور اس کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے وہی زمانہ ہے آج دل میرے بھائیوں دل ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں رہا ہے اللہ کی انگلیوں کے درمیان میں رہا ہے اللہ رب العالمین جدھر چاہتا ہے دل کو پھیر دیتا ہے اس لیے دین پر استقامت اختیار کرنا یہ جنت میں جانے کا ایک بہت اہم ذریعہ اور سبب ہے کہ اللہ ہر اس کے ذریعے سے انسان کو جنت سے فرماتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیس ہے اللہ و بن آدم اشد انقلاب القدر انسان کا دل ہنڈی سے بھی کہیں زیادہ بدلتا رہتا ہے جب ہنڈی کے اندر گلیان آتا ہے جب ہنڈی چولہے پر ابلتی ہے آپ دیکھیے ہنڈی کس طریقے سے ہلتی رہتی ہے حرکت کرتی رہتی ہے اس طریقے سے اس سے بھی کہیں زیادہ انسان کا دل حرکت کرتا رہتا ہے کبھی ادھر آتا ہے تو کبھی ادھر آتا ہے اس لیے جو دلوں کا پھیرنے والا اسے انسان کو ہمیشہ دعا کرنا چاہیے یا مقلب القلوب سب قلبی الادینی اے دلوں کو پھیرنے والے تو ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ یا مصرف القلوب شرف قلبی اللہ اے دلوں کو پلٹنے والے تو ہمارے دل کو اپنی اطاعت پر قائم رکھ انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین دعا کرنا چاہیے انبیاء کرام نے دعا کی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے لہذا کبھی انسان کو اپنے ایمان پر اور اپنے دین پر غرور نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو اسے استقامت آ فرما کیونکہ وہی وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو ہمیشہ کے لیے دین پر قائم رہتا ہے جو وقتی طور پر دین پر قائم ہوتا ہے یا اس طریقے سے مجبوری میں دین پر قائم ہو جاتا ہے مصروفیت نہیں ہے وقت ہے اس کے پاس کیسا کیا چلو فلاں کام کر لیتے ہیں یا رمضان کا مہینہ آتا ہے ایک مہینہ رمضان میں اللہ کے لیے نماز پڑھ لیا کچھ خیر کے کام کر لیا ایک وقتی طور پر ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں اور ہمیشہ دین پر قائم رہتے ہیں دین پر ڈٹے رہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ اللہ عبا نے فرمایا ایک حدیث بھی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دل کو اسی لیے دل کہا گیا ہے کہ دل بدلتا رہتا ہے اور ہمارے بین اس کی مثال دی ان نما مسولقل بھی کری شتم دل کی مثال اس پر کے مانند ہے جو کسی درخت کے جڑ کے اندر ہوتا ہے جو قلب ریح زہر الباطن اسے ہوا آگے پیچھے کرتی رہتی اس کو ہلاتی رہتی ہے اس طریقے سے انسان کا دل بھی ہلتا رہتا ہے کبھی ایمان زیادہ ہوتا ہے کبھی ایمان کم ہو جاتا ہے اور ایسا بھی وقت آتا ہے کہ اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے گناہ کرتا ہے اس کے اوپر اس کا ایمان نکل جاتا ہے اور چھتری کے مائنڈ اس کے جسم کے اوپر سر کے اوپر سایہ کیا رہتا ہے تو دل اللہ کے اختیار میں ہے اللہ کی اُنیا کے درمیان میں ہے اسے دین پر ثابت قدمی کے لیے ہمیشہ انسان کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے آج جو حالات ہیں ان حالات میں ہمیں اور زیادہ دن پر ثابت دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے لہذا جو آزمائش میں کھڑا اترتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں معزز بندہ ہوتا ہے مکرم بندہ ہوتا ہے لہذا ان آزمائشوں سے انسان کو نہیں گھبرانا چاہیے ان حالات میں انسان کو نہیں گھبرانا چاہیے بلکہ پریشانی اور خوشحالی ہمیشہ ایک مومن اللہ ہر ابراہین کو یاد رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ ہر البرامین کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر دنیا کے اندر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا ہے لہذا جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہو رہا اللہ ابراہین کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے اور اللہ البراہین حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے لہذا اس آزمائش پر قائم رہنا کھڑے اترنا ایک پکے اور سچے مومن اور مسلمان کی پہچان ہوا کرتی ہے تو دین پر ثابت قدمی یہ جنت کی علامت ہے جنت کا راستہ ہے اگر جنت چاہیے دین پر ثابت قدمی اختیار کرنا انسان کے لیے ضروری ہے حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں انسان کبھی بھی دین کا سودا نہ کرے اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں نہ بیچے دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آتی ہیں انسان دین چھوڑ دیتا ہے اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں نعمتیں ملنے کے بعد انسان کو اور ثابت قدم ہونا چاہیے اس کا ایمان اور پختہ ہونا چاہیے وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے وہ عقیدے کو چھوڑ دیتا توحید کو چھوڑ دیتا ہے برائیاں کرنا چھوڑ دیتا گناہوں کو کرنے لگتا ہے جبکہ اس کو اندر اور زیادہ اللہ ابراہین کا شکر ادا کرنا چاہیے جب نعمتیں زیادہ ملیں انسان کو اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ انسان کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ ہونے کے بجائے ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں مال ملتا ہم دین کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں ہم برائیوں کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں اور بعد میں توبہ کر لیں گے یہ شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے کل کس نے دیکھا ہے ایک منٹ کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہے اگر ڈاکٹر ہم سے سے کہہ دے کہ ایک ایک مہینہ تمہارے پاس مہلت ہے مہینے کے بعد تم دنیا چلے جاؤ گے کینسر ہو گیا لا علاج ہو چکا ہے اس کینسر کا اب کوئی علاج نہیں ہے انسان کیا کرتا ہے ایک مہینے کو اپنی تمام فضولیات سے اور تمام چیزوں سے بچتے ہوئے سب سے معافی مانگے گا اور دین پر قائم رہنے کی کوشش کرتا ہے کوئی غلط کام نہیں کرتا اللہ رب العامین نے فرمایا کہ وہ تو ایک مہینے کے لیے کہا ڈاکٹر نے اللہ رب العامین کا فرمان ہے کب انسان کی موت آ جائے انسان کو کل یعنی آج کے بعد کیا ہونے والا انسان کو اس کی خبر نہیں ہے اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے ڈاکٹر کی بات پر ہمارا ایمان ہے لیکن اللہ رب العامین کی بات پر ہمارا ایمان کم ہو گیا ہے ہمارا یقین کمزور ہو گیا ہے لہذا دین پر ثابت قدمی دین پر استقامت اختیار کرنا یہ جنت جانے کا ذریعہ ہے اور جنت میں جانے کا راستہ ہے لہذا دین پر ثابت قدمی اختیار ہم کریں گے تبھی اللہ البامین ہم ہمیں جنت نصیب کرے گا ثابت قدمی ہمیں کیسے ملے گی اس کے بہت سارے اسباب ہیں اس کے بہت سارے وسائل اور ذرائع ہیں اگر ہم ان کو اپنائیں گے تو اللہ رب العامین ہمیں دین پر ثابت قدمی اختیار کرے گا نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی کثرت تلاوت کیجیے اس کے نبی کی حدیثوں کو پڑھیے مطالعہ کیجیے قرآن پڑھیے تدبر کیجیے تفکر کیجیے قرآن اللہ رب العالمین کی مضبوط رسی ہے اللہ رب العالمین کا کہ یہ حبل مدین ہے اللہ رب العالمین کی قرآن اور حدیث جنہیں رب العالمین دنیا کے اندر نازل کیا ہے لہذا کثرت سے قرآن کریم کا انسان مطالعہ کرے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مطالعہ کرے آپ کی سنتوں پر قائم رکھے رہے یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان کے اندر ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے قرآن پڑھتا ہے انسان کے یقین کے اندر اضافہ ہوتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس کے ایمان کو جلا بس ملتی ہے انسان حدیثوں کا مطالعہ کرتا ہے حدیثوں کو پڑھتا ہے اسے اللہ کے سر کے رسالت پر اور پختہ ایمان اور یقین ہوتا ہے اللہ کی ذات پر پختہ ایمان اور یقین ہوتا ہے لہذا قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجیے انہیں پڑھیے ان کے معنی پر غور کیجیے یہ چیز انسان کے اندر ثابت قدمی پیدا کرتی ہے اللہ ابراہمی نے فرمایا قرآن مجید کے بارے میں بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے لہذا میرے عزیز ساتھیوں یہ پہلی بات ہے کہ انسان کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے صرف رمضان کے مہینے میں نہیں کہ رمضان کا مہینہ آ ایک مرتبہ ہم نے قرآن پڑھ لیا بلکہ انسان معمول بنا لے کہ ہر نماز کے وقت کم سے کم دن میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ کم سے کم انسان کو اتنا ہمیں پڑھنا ہے قرآن کتنے صفحات کی ہمیں تلاوت کرنا ہے آج کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے ایک عام اندازے کے مطابق آج ایک انسان سوشل میڈیا پر پانچ سے چھ گھنٹے گزارتا ہے اور جب اسے دین کے بارے میں کہا جائے قرآن کا مطالعہ تلاوت کیجیے تفسیر پڑھیے حدیثیں پڑھیے مسجدوں کے اندر آئیے دین پر دین دین کی مدرسوں کے اندر آئیے وہ کہتا ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور چھ گھنٹہ میرے بھائیوں کس چیز میں گزار دیتا ہے جس کا اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے واٹس ایپ کے اندر سوشل میڈیا کے اندر گزار دیتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے شکو کو شبہات پیدا کرنے کے اور اس طریقے سے اپنی آنکھوں کی لذت کے لیے انسان اتنا سارا وقت اللہ کا دیا ہوا ہے اسے اس پر گزار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم کیسے قرآن پڑھیں کیسے دین کے اندر آئیں کیسے مطالعہ کریں کیسے نماز کے لیے آئیں انسان اس طرح کا کہ بہانے کرتا ہے جب کہ اپنا چھ سات گھنٹہ پانچ چھ گھنٹہ انسان غلط چیزوں کے اندر صرف کر دیتا ہے وقت اللہ کا دیا ہوا بہت بڑی نعمت ہے وقت لہذا اس وقت کے بارے میں اللہ ابامین ہم سے قیامت کے دن سوال کرے گا لہذا اس وقت کو اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں اس کے نبی کی سنت و عمل کرنے میں دین پر ثابت قدمی کے لیے انسان کو استعمال کرنا چاہیے تو قرآن کی کثرت سے تلاوت کیجیے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مطالعہ کیجیے اس سے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوتی ایمان اور بڑھتا ہے اور انسان دین پر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے نمبر دو امبیا کرام کے قصے پڑھیے قرآن مجید میں اللہ ابراہمی نے بیان کیے ہیں تدبر غور و تفکر کے لیے کہ کس طریقے سے اللہ ہر غلامین نے اپنے انبیاء کرام کی مدد فرمائی ہے کس طریقے سے اللہ نے مدد کی ہے اور جو سرکش قومیں تھیں نافرمان قومیں تھیں جنہوں نبی کے کی باتوں پر جو ایمان نہیں لائے کس طریقے سے اللہ ان کو ہلاک و برباد کر دیا ان قصوں کے پڑھنے سے انسان کے اندر بھی ایمان کی تازگی پیدا ہوتی ہے اللہ کی ذات پر انسان کے ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ البلامین نے فرمایا وہ کلن سوال امبائی رسول ہم نے تو آپ کے اوپر رسولوں کے قصوں کو بیان کیا ہے مانوسبت تو بے فواد تاکہ آپ کے دل کو ہم ثابت قدمی عطا کریں دلوں کو ثابت قدمی کے لیے انبیاء کرام قصے کو پڑھیے اللہ رب الامی نے قومینوں کے قصے بیان کیے ہیں وسط موسیٰ علیہ السلام قصہ بیان کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا ہے بہت سارے نبیوں اور رسولوں کے قصے کو اللہ رب الامی نے سچی داستان کو بیان کیا ہے یہ سچی داستان میرے لیے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کافی ہے اس کو پڑھیے ان چیزوں کا مطالعہ کیجیے ہمارے ایمان کے اندر قوت پیدا ہوگی اور تازگی پیدا ہوگی اس طریقے سے تیسری چیز ہے میرے بھائیوں کہ ہم دعا کریں دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کے لیے دعا ہتھیار ہے دعا سے انسان کبھی بے پرواہ نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اس لیے اللہ سے ہمیشہ انسان کو دعا کرنا چاہیے اللہ ابراہم قرآن مجید کے اندر رب بنا رات قلو بنا باد ہدۂ تنا اللہ ابراہین ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کے اندر کزینہ پیدا کرنا اللہ البرہین تمہیں ثابت قدمی اختیار کر اختیار کرنے کی توفیق دے اللہ ابامن تمہیں دین پر قائم رکھ دین اور ایمان قبول کر لینے کے بعد ہمارے دل کے اندر اللہ ابامن تو کجینہ پیدا کر بلکہ ہمیں دین پر قائم رکھ کیونکہ دل میرے بھائی اللہ ابراہین کی انگلیوں کے درمیان میں ہے جب آپ دعا کرتے ہیں اللہ ابامن آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے ربنا فریق علینا صبر و سب اقدامنا اللہ ابامن تمہارے اوپر صبر کو نازل کر دے صبر اڈیل دے اللہ ابامن اور ہمارے قدموں کو تو ثابت قدمی عطا فرما ہم سور فاتحہ پڑھتے ہیں نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں سور فاتحہ کیونکہ اس کے بغیر انسان کی نماز نہیں ہوتی ہم اس سور فاتحہ کے اندر اللہ کے غلامی نے کیا فرمایا یہ دینا شراط المستقیم اللہ ابامن تمہیں شراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما شراط مستقیم کیا ہے جو دین جو اللہ ابرامی نے آسمان سے نازر کیا ہے قرآن و حدیث کی شکل میں یہی شراط مستقیم ہے اسی کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور ان راہوں سے دور رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں جن راہوں پر چلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا غم نازل ہوا یہودی اور جو گمراہ ہو گئے نصارہ ان کے راہوں کو اختیار کرنے کے بجائے ہم ان سے بچنے کے لیے اللہ اربامن دعا کرتے ہیں کہ اللہ ابامن تو ہمیں ان راہوں سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے ہمیں ان کی راہ نہیں چاہیے کیونکہ ان کی راہوں کو پرانے سے انسان جنت تک نہیں جا سکتا ہے جنت انسان کو سرات مستقیم پر ثابت قدمی سے ملے گی اور سرات مستقیم وہ ہے جو اللہ رب الامی نے آسمان سے نازل کیا ہے کتاب و سنت کی شکل میں قرآن و حدیث کی شکل میں لہذا جو انسان اس پر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ الامین کی طرف سے مدِ فضا اور انسان نماز کے اندر بھی اللہ رب العالمین دعا کرتا ہے لہذا دعا میرے بھائیوں مومن کا ہتھیار ہے کبھی بھی انسان کو دعا سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے دعا بہت بڑی طاقت ہے دعا بہت بڑی قیمت ہے میرے بھائیوں اور دعا بہت بڑا ہتھیار ہے ایک مومن کے لیے لہذا ایک انسان ہمیشہ ہر موقع پر اللہ کا محتاج ہے جو دعا نہیں کرتا اللہ سے نہیں مانگتا گویا کہ اللہ العالمین کا وہ محتاج نہیں ہے اس لیے اللہ اسے آدمی سے ناراض ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ ہم دعا کریں ہمارے نبی حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے اور اور ہم اللہ رب العالمین سے ہمیشہ مانگا کرتے تھے اور دین پر ثابت قدمی کی دعا کیا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ العالمین تو ہمیں بھی اور ہمارے اہل و عیال کو ہمارے اہل کو اللہ ابامین تو بتوں کی عبادت سے بچا دین پر ثابت قدمی اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق دے یہ دعا کیا کرتے تھے ہم کرام جو کہ سات مستقیم پر تھے جو ثابت قدم تھے لیکن اس کے باوجود بھی ہر بندہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے لہذا ایک بندے مومن کو ہمیشہ اللہ ہر برہمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی ارادین یہ ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اے دلوں کو پھیرنے والے تو ہمارے دل کو اپنے دین کے اوپر پھیر دے دین پر قائم رکھ یہ انسان ہمیشہ اپنی اپنا ورد بنا لے ہمیشہ انسان اس دعا کو پڑھتا رہے چلتا رہے پھرتا رہے بیٹھے اٹھے جب بھی ہو ہمیشہ یا مقلب القلوب سب قلبی اللہ دینی یا مصرف القلوب شرف قلبی اللہ تعطی انسان ہمیشہ کے دعا کرتا ہے اللہ ابرامین اس کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے اس طریقے سے میرے بھائی چوتھی چیز یہ کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ کو یاد کرے اللہ کی بات کرے نماز بھی ذکر ہے خطب جمعہ سننا بھی ذکر ہے پورے دین پر عمل کرنا ذکر ہے پورے دین کو اللہ ہر برہم نے ذکر کہا ہے لہذا انسان جو پورے دین پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اس طریقے سے اللہ کو یاد کرتا ہے کیونکہ دین پر عمل پیرا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے بعد ہی ہوتا ہے ایک انسان نماز پڑھنے آتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے نبی کا حکم ہے تبھی وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے لہذا اللہ فرماتا ہے آخمی صلاح ال ذکری میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو کیونکہ انسان اللہ کو یاد کرنے کے بعد ہی نماز کو قائم کرتا ہے انسان زکات دیتا ہے دین پر عمل پیرا ہوتا ہے یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے لہذا اور یہ بھی ذکر ہے جو انسان دعائیں کرتا ہے صبح و شام کے اذکار پڑھتا ہے اور اس طریقے سے چلتے پھرتے دعائیں کرتا ہے یہ بھی ذکر ہے پورا دن ذکر ہے لہذا انسان جب ذکر اپناتا ہے تو اللہ ابامن ایسے آدمی کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یا الدین یادین اللہ کثیر اللہ ایمان والو جب تم دشمنوں سے تمہاری ملاقات ہو تو کیا کرو ثابت قدمی اختیار کرو وزق اللہ کثیر اللہ اللہ کو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے جنگ کے موقع پر بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا جب انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے سے جڑتا ہے تو اس کے دل کو تقویت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ اسے طاقت دیتا ہے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور اس کے دل کو مضبوطی ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ سے انسان کا رشتہ جڑتا ہے اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے میرے بھائیوں تو اس کا کیا ہوتا ہے اس کا اس کو طاقت ملتی ہے اس کو قوت ملتی ہے ایک وائر ہوتا ہے وائر کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک بچہ بھی وائر سے کھلتا رہتا ہے لیکن اسی وائر کو اگر آپ ٹو ٹوٹی کے اندر جوڑ دیں گے تو ہاتھی انسان کیا ہاتھی بھی اس کو اگر پکڑے گا تو اس کی جان جا سکتی ہے کیوں اس کو طاقت مل گئی اسے قوت مل گئی اس لیے انسان کا دل جب اللہ سے جڑتا ہے اللہ سے اس کا دل جب مضبوط ہوتا ہے تو اللہ حبان اس کو طاقت دیتا ہے اسے قوت آ کرتا ہے بڑے بڑے مصائب کو برداشت کر لیتا ہے بڑے بڑے حالات کا مقابلہ کر لیتا ہے اور اس کے اوپر کوئی اس کے اس کو کسی چیز کا احساس تک نہیں ہوتا ہے امام الحمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ بڑے کمزور تھے وہ انسان جسم سے طاقتور نہیں ہوتا ہے انسان اپنے ایمان سے طاقتور ہوتا ہے دل کی مضبوطی انسان طاقتور ہوتا ہے اور جو ان کی شکل و صورت علماء نے بیان کی ہے ان کے جسم کے بارے میں اندازے کے مطابق ان کا وزن زیادہ زیادہ پینتالیس کلو رہا ہوگا پچاس کلو رہا ہوگا جس طریقے سے لوگوں ان کے بارے میں بتایا ہے لیکن جب ان کے اوپر جس جلادوں نے کہا کہ جب ہم ان کے اوپر کوڑا برساتے تھے اگر وہ کوڑا ہاتھی کو مار دیا تھا تو ہاتھی بیٹھ جاتا چنگھارتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتا لیکن امام عبد الحمد رحمتہ اللہ علیہ کا ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ قوی اور مضبوط تھا کہ ان کے اوپر پہاڑ جو یہ برسائے گئے کوڑے لیکن انہوں نے برداشت کیا اور اس طریقے ثابت قدمی اختیار کی ثابت قدمی اختیار کیونکہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے تھا اللہ کا ذکر کرتے تھے اللہ کو یاد کرتے تھے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے میرے بھائیوں اس کو سب سے بڑی طاقت مل جاتی ہے دنیا میں جو بھی طاقت ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اللہ زیادہ نہ کوئی بڑا ہے نہ اللہ تعالیٰ زیادہ کسی کے پاس طاقت ہے لہذا اللہ سے اگر رشتہ قائم کریں گے اللہ سے اگر رشتہ جوڑیں گے تو ہمارے دلوں کے اندر پختگی پیدا ہوگی ہمارے دل طاقتور ہوں گے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور ہم دنیا کے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ہمارے اندر مایوسی اور اس طرح کی کوئی چیز ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے رشتہ قائم کرنا چاہیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ وہ ایک آدمی کے لیے ہمیشہ دعا کرتے تھے ابو الحسم نامی ایک شخص وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ان کے بیٹے عبداللہ وہ بھی اپنے زمانے کے بڑے محدث امام تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ابو الحسم کو دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اسے نہیں دیکھا لیکن ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ ان کے لیے کیوں دعائیں کرتے ہیں ہمیشہ ابو الحسم کے لیے کہا کہ جب میں قید خانے کے اندر تھا قید خانے کے اندر تھا رات کی تاریخی تھی اور مجھے لے جایا جا رہا تھا ایک آدمی نے مجھے پیچھے سے کہا تم کیا تم تم ہی امام احمد بن حنبل ہو انہوں نے کہا کہ میں ہی احمد بن حنبل ہوں کہا کہ جو ہے میں اس علاقے کا سب سے بڑا ڈاکو ہوں مجھے بیس ہزار زیادہ کوڑے لگائے گئے ہیں میں باطل پر ہوں گناہ پر ہوں لیکن میں نہیں چھوڑتا ہوں تم حق پر ہو حق پر ڈٹے رہنا کبھی حق کا سودا نہ کرنا امام حمد الحمبل کہتے ہیں جب بھی میرے اوپر کوڑے برسائے جاتے تھے میں ان کی بات یاد کیا کرتا تھا اس لیے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت نصیب فرما وہ مجھے حوصلہ دیا کرتے تھے کہ تم تو حق پر ہو حق پر رہنے کی وجہ سے اگر تمہیں پریشانیاں آتی ہیں اس پر قائم رہو میں دنیا کے لیے پریشانیاں برداشت کرتا ہوں تم حق کے لیے پریشانیاں آئیں اسے برداشت کر لینا اگر ایک زبان سے تمہارے نکل گیا کہ قرآن مخلوق ہے یہ پوری دنیا تمہارے منتظر ہے تمہارے ایک زبان کے کہنے کی وجہ سے سب کا ایمان عقیق عقیدہ خراب ہوگا سب کفر کے اندر مبتلا ہو جائیں گے لہذا تم کبھی ایمان کا سودا نہ کرنا یہ امام عبد بنحم رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق تھا اس لیے انہوں نے تین تین بادشاہوں کے ظلم کو برداشت کیا لیکن حق پر ڈٹے رہے اللہ البرہن کی مدد فرمائی اور اس طریقے سے ان کے بعد جو خلیفہ آیا تین خلیفے کے بعد جب تیس قبضہ خلیفہ آتا ہے اس نے اس عقیدے کو بادل قرار دیا اور کہا قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا کی وہی ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کیونکہ قرآن کو اگر مخلوق مانیں گے تو یہ کف رہے کیونکہ گویا اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کے اندر بھی گویا کہ مخلوق کا کچھ حصہ ہے لہذا قرآن مخلوق نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے یہ پوری تکلیفیں برداشت کی انہوں نے کیونکہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط تھا جو انسان جتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوگا تو انسان اتنا ہی زیادہ بہادر ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ طاقتور ہوتا ہے انسان جسم سے زیادہ طاقتور نہیں ہوتا لہذا میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں اللہ کا ذکر کریں اللہ رب انسان کو مضبوطی عطا کرتا ہے پانچویں چیز یہ ہے کہ اچھی صحبت اختیار کیجیے اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے آپ نیک لوگوں کے ساتھ رہیے دینداروں کے ساتھ آپ رہیے آپ کے اندر بھی مضبوطی آئے گی دین پر ثابت قدمی آئے گی علماء کے ساتھ جڑے رہیے جو علم علماء ہیں جو صلب سالین کی نہج پر چلنے والے علماء ہیں جو معاہدین ہیں دیندار لوگ ہیں متقی پرہیزگار لوگ ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اگر آپ جڑیں گے میرے بھائیوں آپ کو دینداری آئے گی آپ کو دین پر ثابت قدمی آئے گی امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے استاد ہیں ان کے استاد اور شیخ ہیں امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے بہت بڑے امام اور شیخ الاسلام امام کا لقب دیا گیا امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ فرماتے ہیں ان کے شاگرد امام القیم رحمۃ اللہ علیہ کنہ بن الخوف جب ہمیں خوف زیادہ لائق ہوتا تھا وہ سعد بنا دنون اور ہم بدگمانی کا شکار ہو جاتے تھے وہ داقت بنا الارض اور ہمارے اوپر زمین تنگ ہو جاتی تھی عطی نہ ہو ہم ان کے پاس آتے تھے فما ہوا اللہ ہوا نسما کلام ہو ہم ان کی باتوں کو سنتے تھے اور ان کو دیکھتے تھے فیض حب و دالی کا ہو انا تو تمام چیزیں ہم سے نکل جایا کرتی تھیں وہ قلب و شراہن وہ قوت و یقیناً وہ نتن اور یہ تمام چیزیں ہمارے اندر قوت پیدا کرتی تھیں یقین پیدا کرتی تھی میں اطمینان ہو جاتا تھا ہمیں ان سے ملاقات ہوتی تھی ان کی باتوں کو سنتے تھے ہمیں حوصلہ دیتے تھے ثابت قدمی کے لیے ہمیں وصیت کیا کرتے تھے اور تمام چیزیں ہم سے کافر ہو جایا کرتی تھی اور ہمارے دلوں کے اندر خوشی ہوتی تھی اطمینان آ جاتا تھا ہمارے دلوں کے اندر قوت آ جاتی تھی امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کی وجہ سے ان کی باتوں کو سننے کی وجہ سے لہٰذا میرے بھائی ان حالات میں ہمیشہ علماء کے ساتھ جڑی رہیے علماء کے ساتھ رہیے علماء آپ کو ثابت قدمی بتائیں گے اور اس طریقے سے آپ کے اندر حسن دل پیدا کریں گے اور اس طریقے سے آپ کا اللہ تعالیٰ تعلق مضبوط ہوگا لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اچھے لوگوں کے ساتھ رہے اللہ کے سرگزی سے اور رج الدین خلیل ہی آدمی اپنے دین کے دوست پر اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے فلی الدرمائی خالی لہٰذا وہ دیکھے کہ اس کو اپنا دوست بنا رہا ہے آپ کس کو دوست بنا رہے ہیں آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے جس کا جو آپ کا جیسا دوست ہوگا ویسی آپ کا دین ہوگا ایک اچھا انسان ایک برے انسان کے ساتھ اس کی دوستی نہیں قائم رہ سکتی ہے ایک برا انسان بھی اچھے آدمی کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا ہے لہذا اچھے دوستوں کا انتخاب کیجیے اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے دیندار لوگوں کے ساتھ رہیے اس کرنے سے انسان کو ثابت قدمی ملتی ہے دین پر اسے استقامت نصیب ہوتی ہے چھٹی چیز ہے میرے بھائیوں کہ مسجد میں آئیے مسجد میں انسان کو سکون ملتا ہے اطمینان ملتا ہے ہیں ثابت قدمی ملتی ہے پانچ وقت کے لیے کم سے کم مسجد کے اندر آئیے فرد ہے مسلمان کے لیے یہ فرد ہے پانچ مرتبہ مسلمان کے لیے مسجد کے اندر آنا یہ واجب اور ضروری ہے مسلمان کے لیے کہ مسجد کے اندر آئے نماز پابندی سے پڑھے جماعت کے ساتھ نماز قائم کرے لوگوں کے ساتھ رہے نمازیوں کے ساتھ رہے کہ رہے رکو کرنے والوں کے ساتھ رہے تاکہ اسے بھی حوصلہ ملے اسے بھی جذبہ ملے اور وہ بھی دین پر قائم رہے لہذا مسجد سے اگر آپ کا دل جڑے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا ہمارے بھی کہتی ہے وہ رجن الطا قلب ہو مساجد ایسے آدمی کو بھی قیامت کے کے دن عرش سائے میں اللہ جگہ نصیب فرمائے گا جس کا دل مسجد سے جڑ جاتا ہے لہذا مسجد سے اپنے دلوں کو قائم رکھیے مسجدیں قید خانہ نہیں ہیں آج ہمارے لیے مسجدیں قید خانہ بن گئی ہیں نماز ہوتی ہے نماز ہوتے ہی انسان فوراً بھاگنے کی کوشش کرتا ہے جو سب سے بعد میں آتا ہے وہ سب سے پہلے بھاگتا ہے یہاں پر انسان کو سکون ملتا ہے اللہ ذکر اللہ تطمین القلوب اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے نماز سے تمام چیزوں سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے لیکن ہم مسجد کو جیل خانہ سمجھتے ہیں ہم چوبیس گھنٹے گھر کے اندر رہتے ہیں ہمارا دل نہیں بھرتا لیکن مسجد میں آدھے گھنٹے کے لیے آتے ہیں ہم چاہتے ہیں کب مسجد سے نکل جائیں کب مسجد سے چلے جائیں میرے بھائی ایمان کی کمزوری پیدا ہے یہ ایمان میں کمی کی پہچان ہے مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اگر آپ کا دل مسجد سے لگے گا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا دل لگا ہوا ہے اور جب آپ کا اللہ تعالیٰ دل لگے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سکون نازل کرے گا اطمینان نازل کرے گا اور اس طریقے ساری مصیبتیں دنیا کے سارے آزام علام مصائب آپ کو ہیچ نظر آئیں گے یہ دنیا فانی ہے میرے بھائیوں دنیا حقیر ہے دنیا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے کتنے سے مالدار سے مالدار انسان کیوں نہ ہو جائے اسے بھی مرنا ہے دنیا کے مالدار انسان کو قیامت کی دلایا جائے گا جہنم کی ایک ڈبکی اسے دلائی جائے گی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم نے کبھی عیش کیا ہے کیا تم نے کبھی آرام کیا دنیا کے اندر وہ کہے گا ہم نے کوئی آرام نہیں کیا سارے آرام کو بھول جائے گا دنیا کا سب سے زیادہ ناز و میں پلنے والے شخص کی حالت ہوگی اور ایک ایک ایک ایسے ایسے مسلمان کو کو شخص لایا جائے گا جو انتہائی غریب اور خستہ حالی کی زندگی اس نے گزاری ہے فقر و فاقہ کی زندگی گزاری ہے پوری دنیا کے اندر مصیبتیں ہی مصیبت تھی پریشانیاں ہی پریشانیاں تھیں علام و مصائب ہی مصائب تھے لیکن ان کا ڈر کر کے مقابلہ کیا اور اس پر صبر کیا اور جو بھی نعمتیں اسے ملی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پریشانیوں پر صبر کیا اور ایک مرتبہ جنت کے ایک باغ کے اندر لے جایا جائے گا اس کو جنت کے ایک درخت کے پاس لے جایا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کیا تمہیں کبھی دنیا کے اندر پریشانی تھی وہ دنیا کی ساری پریشانیوں کو بھول جائے گا جنت کے ایک درخت کے نیچے جانے کی وجہ سے اتنی نعمتیں اللہ نے جنت کے تیار رکھی ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کوئی انسان کے دل پر اس کا اثر ہوا ہے یعنی اس کا کوئی یعنی وہ بات نہ دل نہیں کی گئی اور نہ ہی وہ کوئی انسان اس کا تصور کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی انسان جنت کی نعمتوں کو بیان کر سکتا ہے اس قدر میرے بھائیوں جنت کی نعمتیں آپ انتظار کر رہی ہیں جو انسان اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہتا ہے اور اس طریقے سے سے اس کا دل جڑ کر کے رہتا ہے اور اللہ کے اور اس کے نبی کی سنت اور اور اطاعت کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ حرب جنت کے اندر ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کا میرے بھائیوں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے ساتویں چیز یہ میرے بھائیوں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اللہ نے مدد کیا انبیاء کرام کی اور اس طریقے سے سابقہ قوموں کے اللہ العالمین نے انبیاء کرام کی مدد فرمائی ہے اس لیے انسان اللہ کی ذات پر یقین رکھے مایوسی کا شکار نہ ہو اللہ تعالیٰ اسے مدد کرے گا اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور جو آزمائش ہوتی ہے یہ پہچان کے لیے ہوتی ہے کون ایمان پر ہے کون ایمان پر نہیں ہے اگر ہمیشہ حالات انسان کے صحیح رہیں تو انسان سرکش بن جاتا ہے نہ بن جاتا ہے اس لیے اللہ العالمین اس کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی آزمائش کرتا ہے جو ان مسائل پہ کھڑا کھڑا اترتا ہے حقیقت میں ہوئی اللہ العالمین کی ذات پر ایمان لانے والا ہوتا ہے اس لیے میرے بھائیوں خوشحالی میں تو سب کا ایمان صحیح ہوتا ہے لیکن تنگی میں اگر آپ کا ایمان قائم ہے مضبوطی سے آپ ڈٹے ہوئے ہیں یا آپ کے ایمان کی اور آپ کی قوت کی پہچان ہوا کرتی ہے لہذا انسان ہمیشہ اللہ کی ذات سے امید رکھے اور یہ امید رکھے اور یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو بھی ضائع نہیں کرے گا اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی ضرور مدد آئے گی میرے بھائیوں صبر کر کرے صبر کے اندر بھی بہت طاقت ہے موت کو یاد کرے اور موت جب انسان یاد کرتا ہے تو اس کے سامنے دنیا حقیر بن جاتی ہے اور اس طریقے سے اور اس کے سامنے دنیا حقیر بن جاتی ہے اس لیے ہمارے میرے فرمایا اکثر من ذکر حادمی لذات کی لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت یاد کرو جنت کو یاد کیجیے جہنم کو یاد کیجیے جنت کے اندر جو نعمت اللہ نے تیار کی ہیں ان کو یاد کیجیے جہنم کے اندر جو عذاب ہے ان کو آپ یاد کریں گے تو آپ کا دل ایمان پر مضبوط ہوگا دین پر مضبوط ہوگا اور اللہ عبلامین آپ کو دین پر ثابت قدمی عطا کرے گا اللہ کے سور صلی اللہ سرمایہ لوگوں صبر کرو یہاں تک کہ تم مجھ سے آ کر کے ملاقات کرو اللہ کے سور سے ملاقات کرنا ہے آپ کا دیدار نصیب کرنا ہے آپ صبر کیجیے اور اس طریقے سے آپ دین پر ثابت قدمی اختیار کیجیے اللہ رلامین کا دیدار کرنا ہے آپ اگر اللہ کا دیدار چاہتے میرے بھائیوں تو آپ دین پر ثابت قدمی اختیار کیجیے اللہ العالمین جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت اہل ایمان کے لیے اللہ العالمین کا دیدار ہوگا اس لیے اگر اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں اللہ کے سر کا دیدار کرنا چاہتے ہیں اللہ کے سر کی رفاقت چاہتے ہیں تو دین پر ثابت قدمی اختیار کرنا انسان کے لیے ضروری ہے ان تمام چیزوں پر انسان اگر غور کرتا ہے اس کے اندر میرے بھائیوں دین کے اندر ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے لہٰذا ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے یہ دن دنیا چند دنوں کی زندگی ہے میرے بھائیوں اس کے بعد جو اخروی زندگی والی زندگی ہے یہ دنیا ختم ہو جائے گی اگر اللہ تعالیٰ کی دنیا کسی کے ساتھ نہیں جائے گی دنیا سب سے قائم ہے لوگ آئے چلے گئے لیکن دنیا نہیں گئی دنیا قائم رہتی ہے انسان آتا ہے جاتا رہتا ہے لہذا آپ کے ساتھ جو چیز جائے گی وہ آپ کا ایمان عقیدہ آپ کا عمل جائے گا لہذا میرے بھائیوں اگر آپ دین پر ثابت قدمی اختیار کریں گے دنیا کے چند سالوں کی مصیبتوں کو برداشت کریں گے اللہ ہر براہین آپ کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے جنت میں دیدار کا وعدہ کیا ہے لہذا دین پر ثابت قدمی یہ انسان کے لیے ایسے حالات میں کہ آج مسلمان ہر طرف خستہ حالت میں ہیں پریشانی میں ہیں مصیبت میں ہیں ایسے موقع پر بھی انسان کو اور زیادہ دین پر ثابت قدمی اختیار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ ابامین ہمیں دین پر ثابت قدمی ثابت قدمی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اللہ علام دین پر قائم رکھے دین پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اللہ ہماری باتوں کو فرمائے اللہ ہمارے حالات درست کر دے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت و سبندی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ مسلمانوں غالب کرے اللہ ابامین دین کو قائم دین پر عمل کرنے والا ہمیں بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں شر سے اور ہر فتنے سے ہر برائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے اور جو ہماری وفات ہو ہماری زبان سے کل میں تو توحید جاری ہو اور اللہ رب العالمین وفات کے بعد ہمیں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اللہ ربامین ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے ہمیں رب العالمین بارک اللہ علیہ فرقان عظیم و نفا حکیم ان تعالی جواد الکریم الکمر الرحیم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

رہی ہے اس کو پتہ بچی چاہیے